اسماعیل بن ابراہیم نے ابو حیان سے انہوں انہوں نے نے ابو سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے مال غنیمت میں خیانت کا ذکر فرمایا آپ نے ایسی خیانت اور اس کے معاملے کو انتہائی سنگین قرار دیا پھر فرمایا میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس طرح آتا ہوا نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو کر بلبلا رہا ہو اور وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد فرمائیے اور میں جواب میں کہوں میں تمہارے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں رکھتا میں نے تمہیں دنیا ہی میں حق پہنچا دیا تھا میں تم میں میں سے کسی شخص کو اس حال نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر گھوڑا سوار ہو کر ہنہنا رہا ہو وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے اور میں کہوں کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا میں نے تمہیں حق پہنچا دیا تھا میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر بکری سوار ہو کر ممیا رہی ہو وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد کیجیے اور میں کہوں میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا میں نے تمہیں حق سے آگاہ کر دیا تھا میں تم میں سے کسی شخص کو روز قیامت اس حالت میں نہ دیکھوں کہ اس کی گردن پر کسی شخص کی جان سوار ہو اور وہ ظلم کی دہائی دیتے ہوئے چیخیں مار رہی ہو اور وہ شخص کہے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے اور میں کہوں میں میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا نے تمہیں سب کچھ بتا دیا تھا میں میں میں تم سے کسی شخص کو اس حال نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر کپڑا لدا ہوا پھڑ پھڑا رہا ہو اور وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے میں کہوں تمہارے لیے میرے بس میں کچھ نہیں میں نے تم کو سب کچھ سے آگاہ کر دیا تھا میں نے تم کو سب کچھ سے آگاہ کر دیا تھا میں تم میں سے کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ قیامت کے دن آئے اور اس کی گردن پر نہ بولنے والا مال یعنی سونا چاندی لدا ہوا ہو وہ کہے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے میں کہوں تمہارے لیے میرے پاس کسی چیز کا اختیار نہیں میں نے تم کو انجام کی خبر پہنچا دی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار سات سو چونتیس